اللہ کا قانون بدلتے نہیں دیکھا جو اس کی قضا ہو اسے ٹلتے نہیں دیکھا اللہ کا قانون بدلتے نہیں دیکھا جو اس کی قضا ہو اسے ٹلتے نہیں دیکھا توحید کے گلشن میں خزاں آ نہیں سکتی توحید کے گلشن میں غذا آ نہیں سکتی مشرق کو کبھی پھولتے پھلتے نہیں دیکھا موسا کے تو ساحل نے قدم چوم لیے ہیں موسا کے تو ساحل نے قدم چوم لیے ہیں فرعون کو دریا سے نکلتے نہیں دیکھا جس شخص کا ہو زیست کا عنوان جس شخص کا ہو زیست کا عنوان ہی توحید اس شخص کو عنوان بدلتے نہیں دیکھا جس دل میں سمائی ہو پیمبر کی محبت جس دل میں سمائی ہو پیمبر کی محبت بدعات پہ اس دل کو مچلتے نہیں دیکھا بجھتا نہیں پھوکوں سے چراغ اہل خدا کا بجھتا نہیں پھوکوں سے چراغ اہل خدا کا بس کفر کا اسلام پہ چلتے نہیں دیکھا سیلاب حوادث ہو کے طوفان سیلاب حوادث ہو کے طوفان مصائب مسلم کو رہے حق سے پھسلتے نہیں دیکھا ہو جبر کی تلوار کے دولت کی ہو جھنکار ہو جبر کی تلوار کے دولت کی ہو جھنکار موقف کبھی مومن کا بدلتے نہیں دیکھا مردان خدا غیر خدا سے نہیں ڈرتے مردان خدا غیر خدا سے نہیں ڈرتے جس دل میں ہو ایمان وہ دہلتے نہیں دیکھا اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیری نہیں ہے اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیری نہیں ہے بچ کر کسی ظالم کو نکلتے نہیں دیکھا تسکین ضرور اس کو منی یاد خدا سے تسکین ضرور اس کو ملی یاد خدا سے جس دل کو کسی طور پہ نہیں دیکھا تسکین ضرور اس کو ملی یاد خدا سے جس دل کو کسی طور بہلتے